وقال الله عز وجل في محكم تنزيله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاہرین علی من ناواہم حتی یقاتل آخرهم المسیح التجال وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن آخر أمتي يقاتل مسيح الدجال وقال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من امتي احرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليهما السلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانا مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے نہ جائیں میری اس خندہ لبی پر دیکھنے والے کہ لب پر زخم کے بھی تو ہنسی معلوم ہوتی ہے نہ جانا اس پہ سالک یہ نور صبح کا دل ہے یہ دھوکہ ہے جو دل کو روشنی معلوم ہوتی ہے اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے محترم اور مکرم حضرات علماء کرام اور حیدرآباد کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں تین چار دن پہلے اسلامی ملکوں کی تنظیم او آئی سی کا اجلاس ایک مسلمان ملک ملائیشیا کے دارالحکومت میں منعقد ہوا اس اجلاس میں جو متفقہ اعلامیہ سامنے آیا ہے اور صدر مجلس نے جو گزارش امت مسلمہ کی خدمت میں پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ملکوں سے شدت پسندی بنیاد پرستی اور جہاد کو ختم کیا جائے تب جا کے ہم بچ سکتے ہیں ہم محفوظ رہ سکتے ہیں تب جا کر ہمیں ترقی کا وہ راستہ مل سکتا ہے جس راستے پہ چلتے ہوئے ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے ہیں یہ خیالات نئے نہیں ہیں ہمارے اکثر پڑھے لکھے مسلمان خصوصاً جن کی کمپیوٹر تک رسائی ہے ان کا خیال بھی یہی ہے کہ جہاد کے نعرے لگانے کی وجہ سے جہادی رومال سر پہ رکھنے کی وجہ سے جہادی پگڑی سر پہ باندھنے کی وجہ سے جہادی داڑھی اور جہادی بال چھوڑنے کی وجہ سے ہم لوگ تنسل کا شکار ہیں اور ساری دنیا کے کافر ہمارے دشمن ہو چکے ہیں ہمیں زندہ رہنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی یہ عمومی طور پہ خیال ہے اخبارات اٹھا کے دیکھیے کثرت سے مجاہدین کے خلاف لکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے ملکوں کو برباد کروا دیا ان کی وجہ سے افغانستان برباد ہوا ان کی وجہ سے کشمیر کا امن خراب ہوا ان کی وجہ سے عراق میں جنگ شروع ہوئی اب یہ پاکستان کو بھی برباد کروائیں گے شام کو بھی برباد کروائیں گے ایران کو بھی برباد کروائیں گے مشورے دیے جا رہے ہیں کہ جہاد پر پابندی لگا دی جائے جہادی چندے کا گلا گھونٹ دیا جائے جہاد کرنے والوں کو نظر بند کر کے یا قید کر کے یا سڑکوں پہ انہیں گولیوں کا نشانہ بنا دیا جائے تاکہ مسلمانوں سے کافر ناراض نہ رہے مسلمانوں سے یہودی ناراض نہ ہو مسلمانوں سے نصرانی ناراض نہ ہو مسلمانوں سے صدر بش ناراض نہ ہو مسلمانوں سے ٹونی بلیئر ناراض نہ ہو مسلمانوں کے اندر سے ملا عمر کو نکال دو اسامہ بن لادن کو نکال دو مسلمانوں کے بیچ سے طالبان کو نکال دو مسلمانوں کے بیچ سے شیخ احمد یاسین کو نکال دو مسلمانوں کے بیچ سے حماد جیسی تنظیم نکال دو مسلمانوں کے بیچ سے اسلامی جہاد کو نکال دو مسلمانوں کے بیچ سے انتفادہ کو نکال دو مسلمانوں کے بیچ سے کشمیری مجاہدین کو نکال دو تاکہ مسلمان پاک ہو جائیں مسلمان صاف ہو جائیں بش کے محبوب بن جائیں ٹونی بلیئر کے مقرب بن جائیں ایریل شہروں کے منصور نظر بن جائیں یہ فارمولہ تیزی کے ساتھ بیان ہو رہا ہے میں قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کے قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کی کتاب تو ہماری رہنمائی فرما کیا جہاد کا نام لینے لینا چھوڑ دے اگر ہم تنظیموں پہ پابندی لگانا تنظیموں پہ پابندی لگا دے مجاہدین کی گردنیں دبا دے اپنے اپنی پولیس کو مجاہدین کے گھروں پہ چھاپوں کے لیے بھیج دے اپنی فوج کو مجاہدین کی گردن کاٹنے کے لیے کھڑا کر دے تو کیا یہودی ہم سے خوش ہو جائیں گے کیا نسرانی ہم سے خوش ہو جائیں گے کیا ہمیں امن مل جائے گا قرآن جواب دیتا ہے تمہاری سوچ بالکل غلط ہے تمہاری سوچ رب کے حکم کے بالکل خلاف ہے قرآن کہتا ہے ورن ترزا انکل یہود نسارا حتہ تک تبھی ملتا ہو جب تک تم مسلمان کہلاتے رہو گے نام کے یا کام کے نہ یہودی تم سے خوش ہوں گے نہ نصرانی تم سے خوش ہوں گے ہاں اپنا دین بدل دو اسلام کو گردن سے نکال دو اختیار کر لو یہودیت قبول کر لو نصرانیت قبول کر لو تب وہ تمہیں سینے سے لگائیں گے اس سے پہلے تم دھوبی کے کتے بنو گے نہ گھر کے رہو گے نہ گھاٹ کے رہو گے کافر تم سے خوش نہیں ہوگا رب تم سے راضی نہیں ہوگا زمین بھی تم پہ تنگ ہو جائے گی آسمان بھی تم پہ دروازے بند کر دے گا میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات فارمولا میرا آج کا موضوع یہی ہے دو طبقے نظر آ رہے ہیں اپنے آرام سے بیٹھا رہوں دو طبقے نظر آ رہے ہیں دونوں اپنی اپنی ہٹ پر قائم ہے ایک طرف ہمارا پڑھا لکھا خوبصورت طبقہ جو صبح صبح اٹھ کے اپنے چہرے پہ پھاوڑا پھیرتا ہے کہ کہیں نبی کی سنت کا کوئی داغ میرے چہرے پہ نہ رہتا ہے کہیں میں مدینہ والا نظر نہ آ جاؤ ایک گھنٹہ لگتا ہے شیو کرنے میں پھر آفٹر شیو لوشن پھر اس کے بعد موشن اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے مسلمان اور داڑھی مونڈے مجھے آج تک یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا بہت سارے اپنے بھائیوں کو سینے سے لگا کے میں نے ان سے پوچھا بتا تو صحیح کیا تجھے آقا مدنی کا مکھڑا پسند نہیں ہے کیا تجھے نبی کے چہرے سے عشق نہیں ہے کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ میدان حشر میں تو کس کے سامنے جائے گا کیا تو اپنے نبی کی شفاعت کو بھول گیا مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی نہ داڑھی موڑنے سے حسن آتا ہے بھنگی بھی داڑھی موڑ کے پھرتے ہیں چمار بھی داڑھی موڑ کے پھرتے ہیں چوڑے بھی داڑھی موڑ کے پھرتے ہیں اگر داڑھی موڑنے سے چہرے پہ کوئی نور آ جاتا ہوتا کیا آتا ہے صرف یہی کہ ہم اپنی اسلامی شناخت کو بیٹھتے ہیں لاہور کے ہمارے ایک دوست نے داڑھی رکھی میں نے سینے سے لگایا میں نے کہا تمہاری دعوت کروں گا کہنے لگے کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہوا آپ اتنے خوش ہو رہے ہیں میں نے کہا بہت خوش ہوں ہر گناہ انسان ایک وقت تک کر کے چھوڑ دیتا ہے یہ ایسا منہوس گناہ ہے جو چوبیس گھنٹے چپکا رہتا ہے چپکا رہتا ہے اور کافروں کو ہم پہ تم کرنے کا موقع ملتا ہے وہ کہتے ہیں تمہیں تو نبی کی شکل تک پسند نہیں ہے تمہیں تو مائیکل جیکسن کا منہ پسند ہے تمہیں ہمارا غلام بن جانا چاہیے آج کوئی بڑے سے بڑا پولیس کا آفیسر وردی اتار کے بازار میں جا کے کسی کو چڑی دکھائے چھوٹا سا بچہ اس کے بھی لڑنے پہ آ جائے گا وردی ہے تو روب ہے کندھے پہ لگے ہوئے اسٹار ہے تو اس کا مقام پتہ چلتا ہے ہماری داری تھی ہمارے سر پہ دستار تھی ہمارا اپنا لباس تھا ہمارا مقام تھا ہماری پہچان تھی ہماری شان تھی دنیا جھکی ہوئی تھی ہم کھڑے ہوئے تھے جب ہم نے سب کچھ پھینکنا شروع کر دیا ہمیں جھکنا پڑا دنیا ہمیں اپنا بوٹ ہماری گردن پر رکھ کے کھڑی ہوئی کپڑے ان کے جو وہ کرے میرا بیٹا بڑا اسٹائلش ہو گیا ہے کیوں کیا کھڑے ہو کے پیشاب فرماتا ہے اب قدامت پسند گندے لوگ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں ان کے دماغ سے وہی پرانا مدینہ نہیں نکل رہا دنیا چاند پہ پہنچ گئی یہ کہتے ہیں پیشاب بھی کھڑے ہو کے نہ کرو نہ جی کھڑے ہو کر پیشاب بھی کرو کھانے کے لیے بھی جگہ بدل لو کیونکہ منہ سے کھاتے کھاتے اتنا پرانا عرصہ ہو گیا ہے قدامت پسندی اتنا عرصہ ہو گیا سب پرانے لوگ قدیم لوگ سب منہ سے کھا رہے ہیں اب ہمیں کوئی اور انتظام سوچنا چاہیے تاکہ جدت پسندی ہو جائے ہماری ہمارے یہ مسلمان بھائی میں آپ کی منت کر کے کہتا ہوں منت جھولی پھیلا کے کہ ہماری اور تمہاری کامیابی نبی کے چہرے میں ہے نبی کے قدموں میں ہے مدینہ کی ہواؤں میں ہے واشنگٹن میں تو میری اور تمہاری بربادی کے فیصلے ہوتے ہیں ہم نے مرنا ہے اور اس دن کی پیاس بھی نبی کے ہاتھوں سے حوضے کوتر پہ جا کے لینی ہے کن چیزوں میں پڑ گئے ہو یہ طبقہ مجاہدین کو ناسور سمجھتا ہے ان کی جذباتی باتوں کی وجہ سے ہمیں مرنا پڑے گا ویسے اگر ہم نے جذباتی باتیں چھوڑ دی پھر تو کوئی نہیں مرے گا نا دنیا میں موت پر سنسر لگ جائے گی کہ اب کوئی نہیں مرنے والا ساری دنیا کو یار بنا لو اور سب سے لکھوا لو کہ کوئی تمہیں نہ مارے چند دن بعد یہی تمہارا جنازہ اٹھا کے قبر کی طرف جا رہے اور سارے دنیا کو دشمن بنا لو اور ہر شخص سے لکھوا لو کہ وہ تمہارے خون کا پیاسا ہو موت ایک منٹ وقت سے پہلے نہیں آ سکتی یہ رب کے اصول ہے ایک طرف ہمارا یہ طبقہ کھڑا ہے جن کے ہاں نبی کا چہرہ بنانا بنیاد پرستی ہے جن کے ہاں پوری شلوار پہننا بنیاد پرستی ہے جن کے ہاں نیکر پہننا روشن خیالی کی علامت ہے جن کے ہاں جن کے ہاں پردہ ماضی کا قصہ بن چکا جنہوں نے رب کے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا مسلمانوں کا یہ طبقہ کہتا ہے یہ زمانہ جہاد کا نہیں ہے یہ زمانہ لڑائی کا نہیں ہے جو بڑی طاقت سامنے آ جائے اس کے سامنے گردن جھکا دو اس کے سامنے سر جھکا دو زمانے کے آلات کو سمجھو زمانے کی رفتار کو سمجھو زمانے کے طریقے کو سمجھو یہ سب کا زندہ ہے دوسری طرف چند دیوانے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں دنیا کا کفر جتنا بھی طاقتور ہو جائے ہم جہاد نہیں چھوڑیں گے ہمیں اپنے ملکوں کی حکومتیں چھوڑنی پڑ جائے ملا عمر کی طرح ہم جہاد نہیں چھوڑیں گے ہمارے سامنے سونے کے ڈھیر لگا دیے جائیں جہاد چھڑانے کے لیے ہم سونے کے ڈھیر پر تھوک دیں گے جہاد نہیں چھوڑیں گے اس لیے کہ جہاد رب کا حکم ہے جہاد نبی کا فرمان ہے جہاد مومن کی شناخت ہے جہاد مسلمان کا زیور ہے جہاد اسلام کا بقا ہے جہاد مساجد کا تحفظ ہے جہاد مسلمان کی عزت ہے جہاد مسلمان کی عظمت ہے جہاد مسلمان کی رفعت ہے جہاد مسلمان ماؤں بہنوں کا دوپٹہ ہے جہاد ہماری عزت ماں بہنوں کی عصمت ہے جہاد مسلمانوں کا حیا ہے جہاد مسلمانوں کی آبرو ہے جہاد میں مسلمان کی یہاں کی زندگی بھی کامیاب قبر کی بھی کامیاب برسخ کی بھی کامیاب حشر کی بھی کامیاب آخرت کی بھی کامیاب بغیر جہاد کے ناکامی ہے سلت ہے رسوائی ہے غلامی ہے پستی ہے ہاتھ جوڑنے ہیں منت کرنا ہے طبقہ تفاوت ہے کہیں جاگیردار ہے کہیں ہاری ہے کہیں مالدار ہے کہیں غریب ہے کہیں ظلم ہے کہیں ستم ہے اس لیے ہم کسی حالت میں جہاد کو نہیں چھوڑ سکتے یہ دو طبقے آمنے سامنے کھڑے زور زور سے نعرے لگائیں دیواریں گرنے کا خطرہ آپ حضرات نعرہ نہ لگائیں تو اچھے ہیں میری بات سمجھ رہے آپ دو طبقے کھڑے ایک طرف جہادی جو کسی کی نہیں سنتے کسی کی نہیں سنتے فلسطین میں بڑے بڑے وفد گئے کہ بس کرو بس کرو کبھی وفا ادریس اٹھتی ہے بیس سال کی لڑکی جا کے فدائی حملہ وہ اپنے یہودی اپنے ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے سور کا گوشت پلیٹوں میں سجا کے بیٹھے ہوئے ہمارے جدید طبقے کے منہ میں پانی آ جائے گا یہ سن کے کہتے ہیں برگر کھا رہے ہوں گے سور کے کیوں نہ ہو لیکن مولویوں کی طرح پرانے کام تو نہیں ہے کہ ذبح کرو اللہ اکبر پڑھو نہیں ہونا چاہیے آدمی کو ہر چیز کھانی چاہیے شراب ہاتھ میں اچانک ایک نوجوان جس کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہوتی پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے بہت ویل ڈریس ہوتا ہے اندر گھستا ہے اس کے لب ہر رہے ہوتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ کوئی میوزک کوئی ڈسکو کوئی گانا کوئی چیز وہ کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور پھر اس کا ہاتھ اپنی کمیز کے اندر جاتا ہے دو تارے ملتی ہیں ایک بٹن دبتا ہے پھر ایک دھماکہ ہوتا ہے اور پورے اسرائیل کے یہودیوں کے گھروں میں ماتم بیس لاشیں اٹھتی ہیں یہودی کہتے ہیں کہ بھنے گا کیا رات کو ان کے پپلے سر والے گنجے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں بابا کام نہیں کر رہا اتنے سارے مسلمانوں کو ٹی وی پہ لگا دیا اتنے سارے مسلمانوں کو ٹی وی کرا دی رنگین ٹی وی میں لگا دیا وہ لڑنے کی نہیں رہے اتنے سارے مسلمانوں مسلمانوں کو رشوت خور بنا دیا وہ بھی لڑنے کے نہیں رہے اتنے سارے مسلمانوں کو زانی شرابی بنا دیا سارا دن لڑکیوں کے پیچھے پھرتے گانے گاتے دلیل ہوتے منہ کالا کرتے وہ بھی لڑنے کے نہیں رہے کتنے سارے مسلمانوں کو دنیا پرست بنا دیا سارا دن پیسہ کمائے اور رات کو گن گن کے گن گن کے پھر نیند نہ آئے پھر رات کو کسی طرح سے ایک گھنٹہ سوئے صبح پھر دکان کے اوپر جس طرح کولو کا بیل گھومتا ہے سارا دن نوٹ گن گن کے تھک تھک کر کے یہ بھی لڑنے کے قابل نہیں رہے سود کھانے والے بھی لڑنے کے قابل نہیں رہے یہ جو جنہوں نے جنہوں نے عشق ماسوکیوں کے چکر شروع کر دیے گلے میں لاکٹ ہوگا پہچانا نہیں جائے گا کہ میاں صاحب ہے یا می صاحب ہے کچھ پتا نہیں چلے گا ہاتھ میں کنگن ہے بال بکری جیسے رکھے ہوئے ہیں اور سیٹیاں بجاتا پھر رہا ہے یہ بھی لڑنے کے قابل نہیں رہا لیکن پھر یہ لڑکا کہاں سے پیدا ہو گیا یہ کہاں سے آ گیا سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کہتے ہیں دنیا میں مسلمانوں کی تعداد ایک ارب بائیس کروڑ سے زائد ہے ہم یہودیوں کی تعداد ڈیڑھ کروڑ ہے اگر ایک مسلمان مر کے ہمارے کو مارتا رہا تو یہ تو مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد جائے گی ہمارا تو سفایا ہو جائے گا آپس میں بنے گا کیا وہ پریشان ہے یہ مجاہدین کا طبقہ نہیں رکتا چیچنیا میں روسیوں کو اپنی چھاونی میں تھا اس چھاونی میں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا مچھی مچھر داخل نہیں ہو سکتے ہماری ہوا نامی ایک مسلمان چیتن بہن اپنی اپنے ٹرک کے اندر پانچ سو من بارود بھر کے لے گئی اور جا کے دھماکہ کیا تین روسی جرنل مارے گئے سینکڑوں فوجی یا اللہ ہوا جیسی بیٹیاں آج بھی پیدا ہوتے ہیں ہم نے تو مسلمان کی عورتوں کو چوڑیوں میں لگا دیا تھا سینڈل میں لگا دیا تھا ساڑی میں لگا دیا تھا سات بہو کے جھگڑے میں لگا دیا تھا چھمک چھلوں میں لگا دیا تھا عورتوں کے گانے سننے میں لگا دیا تھا سڑکوں کے اوپر مٹر گشت کرنے پہ لگا دیا تھا سوشل ویلفیئر میں مردوں کے ساتھ تیاریاں کرنے پہ لگا دیا تھا عورتوں کے حقوق لینے کے نام پہ عورتوں کے چہروں پہ بٹا لگانے کے لیے بنا دیا تھا مگر ہوا کہاں سے پیدا ہو گئی سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سے پاگل ہیں جو کسی کے روکنے سے نہیں رکتے میری بات سمجھ خدا کے لیے بات سمجھ بات سمجھ مجاہدین کسی کے کہنے پہ رک رہے ہیں آپ نے دیکھا گیارہ ستمبر کے بعد امریکہ نے حملے کی افغانستان میں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا رب کو گواہ بتانا رب کو گواہ بنا کے بتانا افغانستان میں جہاد بند ہو گیا کیا بند ہو گیا ملا عمر شہید ہو گئے شیخ اسامہ پکڑے گئے ہمارا انٹرنیٹ والا نوجوان کہے گا کہ وہ ان کی اسامہ خود سی آئی اے کا آدمی ہے ملا عمر خود ایف بی آئی کے ایجنٹ ہے ورنہ امریکہ تو ہمارا خدا ہے وہ کسی کو نہ پکڑ سکے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اور تم امریکہ کو خدا سمجھتے ہو امریکہ مچھر کے پر کے برابر طاقت قوت نہیں رکھتا وہ تمہارے دماغوں پہ ضرور حکومت کرتا ہوگا مجاہدین کے دلوں پر ان کا کوئی روگ نہیں ہے حیدرآباد والوں وہ رب جس نے کل غارے سور میں محمد عربی اور صدیقی اکبر کو مشرقین سے بچایا تھا وہ رب موجود ہے کہ موجود نہیں ہے سچ بتاؤ موجود ہے کہ نہیں ہے جس رب نے نور علیہ السلام کو لاکھوں کافروں کے بیچ میں سمندر میں کشتی کے ذریعے بچایا وہ رب وہ رب موجود ہے کہ نہیں ہے جس نے موسا کو موسا کو فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر ایسی قوت دی فرعون قتل کا حکم نہیں دے سکا وہ رب موجود ہے کہ نہیں ہے رب کے کعبہ کی قسم وہ رب موجود ہے وہ حی قیوم ہے اسی نے ملا عمر کو بچایا اسی نے اسامہ کو بچایا ہے ستمبر پھر سات اکتوبر سات اکتوبر کو جب تیارے بمباری کر رہے تھے ہمارے پاکستان کے خرگوش یہاں بیٹھے ہوئے کانپ رہے تھے کہ تم کولا ادھر نہ آ جائے اور تمہارے نصیب میں کہاں کافروں کے گولے ہیں تمہاری قسمت میں تو اوشا بھوسلے کی گولیاں ہیں صرف تمہیں تو لتا منگیشکر کے گانے سننے کو ملیں گے گولے اور گولیوں کی آواز رب خوش قسمت غازیوں کو سناتا ہے بغیر تو کو نہیں سنایا کرتا تو کو تو عطا اللہ ملنگ کے گانے سننے کو ملتے ہیں صرف تم تو لتا کے گانے سنو گے لتا کے گانے تمہیں تو نور جہاں کے گانے یہ توپوں کی گھن گرج یہ تیاروں کی بمباری یہ رب کے ان شیروں کو نصیب ہوتی ہے جن کے ساتھ مل کے لڑنے کے لیے جبرائیل درخواست پیش کرتا ہے کہ ربا مجھے اس کے ساتھ زمین پہ جانے تھے بم برس رہے تھے ہمارے صحافی اخباروں میں لکھ رہے تھے اب افغانستان کا کچھ نہیں بچے گا اب طالبان کا کچھ نہیں بچے گا مر گئے مر مر گئے گئے اور تمہیں امریکہ کی طاقت پہ بھروسہ تھا ہم گلی گلی کوچے کوچے ہمارا طالبان سے رابطہ ختم تھا ہمارا وہاں آنا جانا ختم تھا مگر جیسے تمہیں امریکہ کی طاقت پہ ناز ہے ہمیں بھی تو اپنے رب کی طاقت پہ بھروسہ ہے ہم کراچی میں ایک ایک مسجد میں کہہ رہا تھا دیکھنا طالبان ختم نہیں ہوں گے میں نے درب مومن میں مار کر لکھا تھا یاد ہوگا حیدرآباد والوں میں نے کہا طالبان ختم نہیں ہوں گے آج دو سال تیری قدرت میں حیران ہو جو موت کے ڈر سے امریکہ کی گود میں آئے تھے ان میں سے بہت سارے مر گئے کمانڈر عبد الحق نے امریکہ کی گود اختیار کی کہ اتنا طاقتور ہے مجھے بچا لے گا افغانستان داخلے کے دوسرے دن پھانسی پہ لٹکا دیا گیا اس کے بڑے بھائی عبد القدیر نے امریکہ سے ہاتھ ملایا پھر دائیں بائیں والوں سے کہا اب تو زندگی کے مزے ہو گئے اب تو کوئی مجھے مار ہی نہیں سکتا مگر کابل میں کھڑے دن میں مر گئے جو موت سے ڈرے مارے گئے ملا عمر نے کہا ایک نہیں دس گولیاں مارو ملا عمر زندہ رہا شیخ اسامہ نے کہا گردن نہیں جھکاؤں گا کٹ جائے گی جھکے گی نہیں رب کے سامنے رب کے سامنے جھکنے والی گردن کسی اور کے سامنے نہیں جھکتی تھی سبحان اللہ اے رب میں تیری قدرت پہ کیوں نہ قربان ہو جاؤں جو مرنا چاہتے تھے وہ زندہ پھرتے ہیں جو جینا چاہتے تھے وہ مر چکے ہیں معلوم ہوا کھلانے والا بھی تو ہے مارنے والا بھی تو پھر کسی اور سے ڈرنا چاہیے امریکہ بچا لے گا نا اس نے ایک گولی ایجاد کی ہے جو اس کو خدا مانے گا اس کو وہ گولی کھلا دے گا وہ مرے گا نہیں تو اس لیے ہم سب امریکہ کو خدا مان لیں کہ نہ مان لیں وہ ایسی گولی کھلائے گا قرآن کہتے ہیں لا یو تو یا خدا ایسی جہنم میں ڈالے گا جانا موت آئے گی نہ زندگی ہو گیارہ ستمبر کے بعد اعلان ہوا کہ اب کشمیر کی تاریخ ختم فنش ہمارے صحافیوں نے بھی قلم اٹھا کے پیشین گوئیاں شروع کر دی امریکہ کے بھروسے پہ اے امریکہ تیرے بھروسے پہ لکھ رہا ہوں لاج رکھنا میرے میرے قلم کی بس گئی کشمیر اب نہیں بچتی اب گئی کشمیر اب نہیں بچتی آج بھی کپواڑا سے لے کے ہندواڑا تک سری نگر سے لے کے ڈوڈا تک اللہ کے شیر ہاتھوں میں کلاشن سینے پہ گرنیڈ لے کے پھرتے ہیں کہ نہیں پھرتے مجھ سے نہ پوچھو جا کے لال کرشن اڈوانی سے پوچھو تمہارے حیدرآباد کا تحفہ ہے یہیں سے بھاگ کے گیا تھا نکال دیا آپ اسے حیدرآبادی ماننے کو تیار ہیں کہ نہیں ہے وہ روزانہ مجھے مانگتا ہے پاکستان سے کہ بیس آدمی دو ان میں سے پہلے نمبر پہ میرا نام حیدرآباد والوں کو غیرت نہیں آتی کہ مجھے ایک اپلیکیشن لکھ دیں کہ ہمارا حیدرآبادی وہاں ہے ہمیں واپس لا دو یقین کرو میں تمہیں واپس لا کے دوں گا یہاں پہ وہ روزانہ مجھے مانگتا ہے مسلمانوں کو غیرت مجھے تو درخواست ان شاء اللہ حیدرآباد کے دس ہزار مسلمان لکھ کے دے دیں کہ اڈوانی ہمیں واپس چاہیے ہمارا تحفہ تھا یہاں پنجرے میں رکھیں گے ٹکٹ لگائیں گے باقاعدہ آپ کو اڈوانی واپس چاہیے حیدرآباد میں کچھ کہہ رہے نہیں چاہیے کچھ کہتے چاہیے جب آپ کا فیصلہ ہو جائے تو مجھے بتا دینا انشاءاللہ کل بھی کل بھی امت اخبار میں خبر تھی کہ پھر مجھے مانگا ہے اس نے پتہ نہیں کس کے لیے مانگ رہا ہے میری تو شادی ہو چکی ہے یہاں پر اور ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ خود اس طرح سے مانگا جائے شرم حیا کی بات ہوتی پہلے لے گئے تھے چھ سال ابھی تک جوتے نہیں بھلائے تم نے مجھے جو ڈنڈے مارے تھے میں بھول چکا ہوں میرے جو ناخون ادھیڑے تھے واپس آ گئے الحمد میری جو داڑھی نوچی تھی خدا نے دوبارہ دے دی پر اکتیس اکتیس دسمبر سن انیس سو ننانوے تمہارے سر پہ جو جوتا لگا تھا اس کا درد ختم ہوا کہ نہیں ہوا قیامت تک ختم نہیں ہوگا ان قیامت تک ختم نہیں ہوگا اسلام ایک زندہ دین ہے اسلام ایک زندہ دین ہے اپنی زندگی کا ثبوت دیتا رہے گا کہا گیا تھا کہ فلسطین کی انتفاقہ ختم دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا ایف سولہ طیاروں نے بمباری کی شیخ احمد یاسین گرفتار تھے پھر چھوٹ گئے اور چھوٹے اس طرح کہ دو اسرائیلی جاسوس لبنان کے علاقے میں ایک مجاہد رہنما کو زہر دے کے مارنے کی کوشش کر رہے تھے یا دوسری کوشش تھی کہ اس کے موبائل میں بم فٹ کر دیں اللہ کے شہروں نے پکڑ لیا دونوں کو کس کے بٹھا لیا انٹرنیٹ والوں مجاہدوں نے اسرائیلیوں کو پکڑ لیا تمہارا دماغ نہیں مانے گا ہمارا قرآن کہتا ہے یہ ممکن ہے تمہارے ہاں تو وہ ناقابل تسخیر ہو چکے ہیں نا بس وہ روزانہ نئی رپورٹ آ جاتی ہے this is new story for Israel from Israel اور بس مسلمان پاگل یہ بنا لیا وہ بنا لیا یہودی اور یہودی زلیل ترین قوم بندروں اور سور کی اولاد مسلمانوں کے مقابلے کھڑی ہو سکتی ہے مسلمانوں اسلام چھوڑا ہے ورنہ یہودی کوئی ترقی نہیں کی یہودی کوئی طاقت نہیں ہے ان کا بچہ بچہ اونچی رائفل لے کے پھرتا ہے اور ہماری پولیس اپنے مجاہدوں کے گھروں پہ چھاپے مارتی پھرتی ہے مسلمانوں کا بچہ گیند بلہ کرکٹ کھیلتا پھرتا ہے جب ہم ہی پیچھے ہٹ گئے یہودیوں کو موقع ملا پولیس والوں مسلمان بنو فوج والوں مسلمان مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا اپنے اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھو کہ ہندو کتنے بزدل ہوتے ہیں تمہیں وہ کس سے سنائیں گے یہ ہمارے یہ جو ہجرت کر کے مہاجر آئے ہیں اللہ پاک ان میں سے جو چلے گئے ان کی قبروں کو روشن فرمائے اپنی چھریوں اور ڈنڈوں سے دس دس کو دس دس کو لٹا کے آئے ہیں ایسے نہیں آئے یو پی کے علاقے کے ہمارے مسلمان کوئی بوڑھا بزرگ زندہ ہو کبھی جا کے اس کے گھٹنے پکڑ کے بیٹھو جن لوگوں نے اللہ کے رستے میں ہجرت کی ان کی قدر کو پہچانو پھر ان سے پوچھو کہ ہندو کس چیز کا نام ہے وہ تمہیں حقیقت بتائیں گے لیکن جب ہم خود ہی سارا دن سینماؤں کے باہر کھڑے ہوں گے پھر ہندو ہم پہ مسلط ہوگا کہ نہیں ہوگا میری بات آگے بڑھ رہی ہے میں نے پہلا نقطہ عرض کیا کہ میرے یا تمہارے کہنے سے حکومت کے کہنے سے او آئی سی کے کہنے سے جی نہیں رک سکتا وہ خود ہی کر رہے ہیں میں مر جاؤں گا تب بھی وہ کرتے رہیں گے آپ مر جاؤ گے تب بھی کرتے رہیں گے جو بھی ہے ساری دنیا میں جہاد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اب میں دو باتیں صرف سکتا او آئی سی کے نام او آئی سی پھر چلی گئی پہلے آئی پھر چلی گئی یہ ہمارے اسلامی ملکوں کے بہادر حکمران پچپن کی تعداد میں وہاں بیٹھے کانپ رہے ہوتے ہیں کسی کو پیچھے امریکہ سے فون آتا ہے کہ تو نے یہ کہنا ہے یس سر یس سر کسی کو پیچھے روس سے فون آتا ہے کہ تو نے یہ کہنا ہے یہ جی جی بالکل بالکل مجھے اچھی طرح یاد ہے کسی کو اسرائیل سے پورا جائے کہ یہ بات مت کہنا یہ بات مت چلنے دینا چلو قسمت ہے بیٹھتے تو ہے جا کے نظر تو آتے ہیں کہ پچپن پچپن ہمارے مسلمان حکمران کٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں دو باتیں آپ آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ شاء تھک جائیں گے تو نہیں تھکیں گے آج پچپن ملکوں کے حکمرانوں سے دو دو باتیں ہو جائیں کہ نہ ہو جائیں یہ حکمران ہمارے ہی ہیں اپنے ہی ہیں ان سے باتیں کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان جہاد کے ساتھ اتنا وفادار کیوں ہے کہ نہ موت سے ڈرتا ہے نہ بمباری سے ڈرتا ہے نہ دھمکی سے ڈرتا ہے نہ اما کی محبت روکتی ہے نہ ابا کا پیار روکتا ہے نہ بیوی کی زلفے بٹھا سکتی ہیں نہ چھوٹے بچوں کی کلکاریاں اس کو کسی جگہ جانے سے روک سکتی ہیں نہ لوگوں کی ہتھ کڑیاں پابندیاں جیلیں ٹارچر سینٹر اس کے راہ کی رکاوٹ بن سکتے ہیں رات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مسلمان جہاد کے ساتھ وفادار کیوں ہے آگے پھر آپ کی مرضی آپ جو کرنا چاہے کر اتنا بم گرایا ہے افغانستان سے آپ یقین پر کارپٹ بمبنگ ہوتی تھی وہاں اور ساٹھ بم کٹھے گرتے تھے اور ڈیزی کٹر بم جب گرتا تھا تو ایک کلومیٹر کے علاقے میں ہر چیز کو جلا کے رات کر دیتا تھا اور مجاہدین اپنے ساتھیوں کے کوئلے جیسی لاشیں اٹھا کر سینوں سے لگا کے دفن کرتے اور پھر میدان میں کھڑے ہوئے نعرے لگا رہے ہوتے تھے نعرے لگا رہے کوئی ان کے دل کے اندر خرابی پریشانی نہیں آتی دوسری چیز جہاد دہشت گردی کیوں بنتا ہے اور کب بنتا اس کا بھی میں راز بتا دیتا ہوں دو راز حیدرآباد والوں کی برکت سے دنیا کے پچپن ملکوں کے حکمرانوں کے نام اللہ یہ آواز ان تک پہنچائے گا انشاءاللہ ہم نے بابری مسجد کی بات کی تھی اللہ پاک نے بھارت کے ایوان میں وہ بات پہنچائی اور انہوں نے اس تقریر کو اپنی قومی اسمبلی لوک سبھا میں سنا اور پھر ہمارے خلاف فیصلے کیے گئے اللہ یہاں کے مسلمانوں کی برکت سے جو جہاد کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ پیغام دنیا کے تمام ملکوں تک اللہ پاک پہنچائے گا اور آپ سب اس اجر میں برابر کے شریک ہوں گے دیکھو دنیا میں جتنے بھی فلسفے آئے ہیں شیکسپیئر اپنا فلسفہ لایا کیمونیزم والے لینن اور مارکس اپنا نظام لائے اور سرمایہ داری والے اپنا نظام لائے لیکن جو جہاد کا نظریہ ہے یہ کسی انسان کا لایا ہوا نظام یہ کسی انسان کا لایا ہوا نظام یہ کسی بندے کا بنائی ہوئی بات نہیں ہے پولیس والے مسلمانوں آپ بھی غور کرنا کیونکہ آپ نے بھی اسی قبر میں جانا ہے جس میں میں نے میں نے جانا ہے ہم نے ہر شخص میں دفن ہونا ہے جو رپورٹنگ کر رہے ہیں تم بھی غور کرنا کہ مسلمانوں میں سے جو لوگ جہاد کے ساتھ وابستہ ہیں ان کی یہ جذباتیت کیوں ہے کیا کسی لیڈر نے انہیں بھڑکا دیا یا کسی نے تقریر کر کے انہیں کھڑا کر دیا یا کوئی پیسوں کے نوٹ کر رہے ہیں کہ اتنے پیسے ان کو ملتے ہیں جس کی وجہ سے لڑتے ہیں یاد رکھنا کسی کی تقریر پیچھے نہیں ہے پیسہ بالکل پیچھے نہیں ہے میں ان شہیدوں کے گھروں کو جانتا ہوں جو شہید ہو چکے ہیں ان کے گھروں میں کھانے کو آج بھی روٹی نہیں ہے میں ان شہیدوں کو جانتا ہوں جو اپنے زمانے میں وقت کے بڑے بڑے کمانڈر تھے اور رشین فوج کے ٹینک تک انہوں نے تباہ کیے ہیلی کاپٹر تک انہیں تباہ کیے یقین کرنا حیدرآباد آباد کے مسلمانوں کئی کئی منزلہ مکان بنانے والوں ان اللہ کے سپاہیوں کے گھروں کی چھتیں ٹپکتی ہیں اور ان کی دیواریں کچی ہیں ان کے مکانات آج بھی کمزور ہیں جہاد پیسے کی وجہ سے نہیں ہو رہا مجاہدین دھوکی کھاتے ہیں دھوکے رہتے ہیں تشدد سہتے ہیں اپنوں کے چھاپے سہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ جہاد کا حکم یہ رب کا حکم ہے یہ قرآن میں آ چکا ہے یہودیوں میں یہودی اللہ کی پسندیدہ قوم تھے یہودی اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے یہودیوں کی خاطر اللہ پاک نے مصر کو فتح کرایا یہودیوں کی خاطر اللہ پاک نے دریا میں رستے بنائے تھے یہودیوں کی خاطر اللہ پاک نے پتھر سے پانی کے چشمے جاری فرمائے تھے یہودیوں کی خاطر اللہ رب العالمین نے فرعون کو غرق کیا تھا یہودیوں کی خاطر اللہ پاک نے بادلوں کو چلایا تھا جو ان پہ سایہ کیا کرتے تھے یہودیوں کی خاطر اللہ نے کپڑوں میں جان پیدا کی جیسے جیسے ان کا بچہ بڑا ہوتا جاتا تھا کپڑا ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا یہودیوں کی خاطر اللہ نے آسمان پہ بہت سی خانے بنوائے اور وہاں سے منو سلوا کے دفتر خان زمین پہ ان کے لیے اتارے تھے یہ اللہ کے پیارے تھے انہوں نے ایک جرم کیا اس نے اپنے دین کے دو ٹکڑے کر دیے ایک حصے کو مانتے تھے ایک حصے کو نہیں مانتے تھے جب انہوں نے دین کے دو ٹکڑے کر دیے اللہ پاک نے انہیں بندر بنا دیا اللہ نے انہیں سور بنا دیا ان پہ ذلت کو مسلط کر دیا ان پہ مسکرت کو مسلط کر دیا مسلمانوں اگر یہودیوں کا یہ جرم ہمارے اندر بھی آئے گا اللہ پاک ہمیں سارے امت سے ہٹا کر سلیم ترین لوگوں میں شامل کر چھوڑ دو نارے بات بات سمجھو سمجھو ہمارا آج کا مسلمان یہودیوں کی اس بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا جہاد کا حکم اللہ کی کتاب قرآن میں موجود ہے کہ نہیں ہے دل پہ ہاتھ رکھ سچ بتاؤ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے قرآن میں مجاہد کے گھوڑوں کا ذکر ہے کہ نہیں ہے بتاتے رہو میرے ساتھ تمہیں قرآن کی تصدیق کا ثواب ملے گا انشاءاللہ قرآن پاک میں شہادت کے فضائل ہے کہ نہیں قرآن پاک میں جہاد کی فرضیت ہے کہ نہیں قرآن پاک میں لڑنے کا حکم ہے کہ نہیں قرآن پاک میں اصلیہ تھامنے کا حکم ہے کہ نہیں قرآن پاک میں جہاد کی ٹریننگ ہے یا نہیں قرآن پاک میں مجاہد کے چلنے کا تذکرہ ہے یا نہیں مجاہد کے بھوکا رہنے کا تذکرہ ہے کہ نہیں مجاہد کی پیاس کا تذکرہ ہے یا نہیں مجاہد کی شہادت کا تذکرہ ہے کہ نہیں مجاہد کے قتل کرنے کا تذکرہ ہے یا نہیں مجاہد کی نماز ذکر کا تذکرہ ہے یا نہیں پرانے پاک کا ایک بڑا حصہ قرآن پاک کا چوتھائی حصہ لڑنے کا حکم دیتا ہے تلوار اٹھانے کا حکم دیتا ہے ورزش کرنے کا حکم دیتا ہے گھوڑے پالنے کا حکم دیتا ہے اور تیر و تلوار اٹھانے کا حکم دیتا ہے میدان جنگ میں جا کے کافروں کو ڈرانے کا حکم دیتا ہے کافروں کو للکارنے کا حکم دیتا ہے قتل کرنے کا حکم دیتا ہے زخمی کرنے کا حکم دیتا ہے خون بہانے کا حکم دیتا ہے قیدی بنانے کا حکم دیتا ہے غلام بنانے کا حکم دیتا ہے میدان جہاد کی مٹی اڑانے کا حکم دیتا ہے جہاد کے فضائل بیان کرتا ہے مجاہد کے ساتھ اللہ کی نصرت قدرت بیان کرتا ہے فرشتوں کا اترتا بیان کرتا ہے بارش کا آنا بیان کرتا ہے نیند اور روح کا سوار ہونا بیان کرتا ہے اللہ پاک کی رحمت خاصہ کا بیان کرتا ہے قرآن کہتا ہے لڑو قرآن کہتا ہے لڑتے کیوں نہیں ہو قرآن کہتا ہے جو نہیں لڑتا وہ منافق ہے قرآن کہتا ہے منافق بہانے بناتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ جہاد کے انتظار میں بیٹھتا ہے جو منافق ہے جہاد کا نام سن کے اس کے چہرے کی ٹیبریاں چڑھ جاتی ہیں اس کے منہ پر اس کے منہ پر موت کے اثرات آ جاتے ہیں جب قرآن نماز کا حکم دیتا ہے حیدرآباد والوں تم مانتے ہو جب قرآن چلوا پڑھنے کا حکم دیتا ہے تم مانتے ہو قرآن روٹی کھانے کا حکم دیتا ہے تم مانتے ہو قرآن شادی کرنے کا حکم دیتا ہے خوشی سے کرتے ہو قرآن لڑنے کا حکم دیتا ہے تم نہیں مانتے ہو تم نے آدھی کتاب کو مان لیا آدھی کو چھوڑ دیا تم اناد کتاب قرآن کے بعد حصے کو مانتے ہو بعد کا انکار کرتے ہو سماجا بالکاری کب انکم اللہ خریم فلحیات دنیا تم میں سے جو یہ جرم کرے گا اسے دنیا میں رسوائی دوں گا آخرت میں دلت دوں گا آج جو رسوائی آ رہی ہے وہ ترکی جہاد کی وجہ سے آ رہی ہے ہم نے قرآن کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں قیامت کے دن اس پوری کتاب کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ آج ہی کتاب پھر ذرا سچ بتانا آج آسمان کے نیچے جھوٹ نہیں حضور پاک کو اللہ نے کہا نماز پڑھے حضور نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی اللہ نے کہا میرے نبی لڑنے جائے حضور لڑنے گئے کہ نہیں گئے لکھ لینا لکھنے والوں حضور بھی گئے تھے تلوار لے کے لڑنے کوئی کیس کوئی کفا شفا کی دہشت گردی ان سدادیں دہشت گردی کتنی جنگوں میں گئے حضور کتنی جنگوں میں گئے ستائیس خود تلوار چلائی آقا نے حدیث میں چلائی ایک کافر کو بھی ڈھیر کیا آقا نے اور بہادر نبی کے امتی ہیں فخر کرتے ہیں آپ دل نبی کے نہیں ہیں مرزا قادیانی ملون کانے کے ماننے والے نہیں ہیں جو شلوار کو اپنے سر پہ باندھ لیتا تھا جیب میں ایک جیب میں ڈھیلے رکھتا تھا دوسرے میں گڑ گڑ سے تنجا کر لیتا ڈھیلے کھا لیا کرتا تھا ہمارے نبی بہادر نبی حضور کے ستائیس جنگوں میں مان لیا آپ لوگوں نے اگر میں قرآن سے ثابت کروں کہ آقا کہے ہیں میدان جنگ میں باقی حضور کو مانتے مرزا قادیانی کو مانتے سچ بتاؤ ناراض مت ہونا میری باتوں سے میں آپ کی آخرت کے لیے بات کر رہا ہوں بزرگوں بھائی ناراض مت میں آپ کا دین چاہتا ہوں میں تو ان حکومت والوں کو جو ہمیں تنگ کرتے ہیں بعض دفعہ ان کو بھی کہتا ہوں اسلام تو پورا کرو جہنم میں تو نہ چلو بھائیو یہاں تو جتنے مرنا ہے مر جائے گا جتنے جینا ہے جی پڑے گا اتنے ہزاروں مسلمانوں میں سے کوئی نہیں گیا اور اگر میں پوچھوں کہ تم میں سے کس کس نے جہاد کی مخالفت کی ہے سارے ہاتھ کھڑے ہوں گے اس لیے کہ کبھی اس کا فرض سمجھا نہیں اسے اللہ کا حکم سمجھا نہیں اسے قرآن کا حکم سمجھا نہیں امت کے سارے فکر نے لکھا ہے جو جہاد کا منکر ہوگا وہ کافر ہو کر اٹھے گا قیامت کے دن دنیا میں اس کی بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا اس لیے کہ قرآن کی چار سو چوراسی سے زائد آیتوں میں اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہو تو چار سو چوراسی آیتوں کا منکر مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا کتنے مسلمان آج جہاد کا انکار کرنے کی وجہ سے اسلام سے ہٹ ہم تو اس لیے اپنے دل پہ زخم لے کے تمہارے قدموں میں آتے ہیں ہمیں آپ لوگوں تک دعوت جہاد پہنچانے کے لیے جتنا ستایا جاتا ہے شاید آپ سمجھتے ہوں گے کہ ان جلسوں کے بعد ان کو کوئی فیسیں ملتی ہوں گی جن کے لیے یہ لوگ چلتے ہوں گے ان کے پیچھے ایجنسیاں کھڑی ہوں مسلمانوں مسلمانوں رب کی کتاب کے دو ٹکڑے کچھ کو مانو کچھ کو نہ مانو ایسا یہودی تو کر سکتا ہے محمد عربی کا غلام تو نہیں کر سکتا آپ میں سے بہت ساروں نے حج نہیں کیا ہوگا لیکن حج کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے حاجیوں میں چھاپے مارتے ہو جا کے حاجیوں کو ستاتے ہو جا کے رب کعبہ کی قسم جہاد حج سے افضل ہے پھر اگر نہیں جا سکتے ہو مانو تو صحیح کہ فرد ہے مانو تو صحیح کہ عبادت ہے مانو تو صحیح خدا کے لیے اپنا دین پورا کر جو جی آج نہیں مانتا وہ قرآن کا منکر وہ حدیث کا منکر وہ نبی کی سیرت کا منکر ابھی جب تراوی میں امام صاحب قرآن پڑھائے کیسٹ کر لینا پھر ترجمے میں جا کے دیکھنا تمہیں ہر تیسری چوتھی رکعت کے بعد حکم ملے گا مسلمانوں لڑتے کیوں نہیں ہو اللہ نے تمہاری جانیں خرید لی مسلمان مارتے ہیں مسلمان مرتے ہیں شہید زندہ ہے شہید کو مردہ مت کہو مسلمانوں اپنے اصلے سے غافل مت ہونا کافر چاہتے ہیں تم غافل ہو جاؤ وہ تم پہ یہ بار کی حملہ کر دے مسلمانوں ان کافروں کے خلاف ٹریننگ کرو تیاری کرو گھوڑے پالو اصلیہ پالو ان پر روک ڈالو انہیں سے ڈراؤ اکٹھے ہو کے نکلو الگ الگ نکلو سن پھرو سب امین پھرو جمیا بوڑھے بھی نکلو جوان بھی نکلو تندرست بھی نکلو جن کا دل نہ چاہتا ہو وہ بھی نکلو اور کیوں نہیں نکلتے ہو یہ جو پیچھے گھر بیٹھے خوش ہو رہے ہیں یہ منافق ایسی آئے آتی جائیں گی آتی جائیں گی آتی جائیں گی صاحب کہو گے کہ یا اللہ معاف کر دے ہم کتنے بڑے فریضے کا انکار کر رہے ہیں صرف اخبار پڑھ پڑھ کے پروپیگنڈا سن سن کے کافروں کے ڈر کی وجہ سے بچپن ملکوں کے حکمرانوں سے عرض کہ جس طبقے کو آپ لوگ جہاد سے روکنا چاہتے ہیں ان کو ان کے اللہ نے جہاد کا حکم دیا اب اللہ کی بات مانیں یا کسی اور کی بات مانیں گے اگر قرآن جہاد کا حکم دے گا قرآن کی بات مانیں گے کسی اور کی مانیں گے اس لیے دنیا کے سارے لوگ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ جہاد کسی حالت میں بند جہاد کبھی ختم حضور پاک نے فرمایا میرے نبی کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے حضور پاک نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا میری امت کی ایک جماعت حق پر لڑتی رہے گی اپنے مخالفوں پہ غلبہ پاتی رہے گی کسی ملامت والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گی اسی جماعت کا آخری حصہ تجال کے ساتھ جنگ کرے گا میرے نبی نے فرمایا دو جماعت جماعتوں کے لیے اللہ نے جہنم سے نجات لکھ دی ہے ایک جماعت جو عیسا ابن مریم کے ساتھ ہوگی اور ایک جماعت جو ہندوستان میں جا کے جہاد کرے گی غزوہ ہند میں شمار کرے گی میرے نبی نے فرمایا آخری زمانے میں خوراکان کی طرف سے یہی خوراکان کا علاقہ ہے ہندوستان پاکستان افغانستان دس ہزار کالے جھنڈے اٹھیں گے اور یہ لوگ جا رہے ہوں گے پھر یہ امام مہدی کے ساتھ مل کر میدان جنگ میں جا کے لڑائی کریں گے امام مہدی کہیں سے اگیں گے نہیں کہیں سے نکلیں گے نہیں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں گے ان کی پرورش ہوگی بڑے ہوں گے اللہ پاک انہیں ظاہر فرمائے گا یعنی ان کا مہدی ہونا ظاہر ہو جائے گا وہ نبی نہیں ہوں گے امتی ہوں گے اور امتی بن کر اس امت میں رہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی امتی بن کے آئیں گے آقا مدنی دنیا میں تھے کبھی بدر میں لڑنے جا رہے ہیں کبھی لڑنے جا رہے ہیں کبھی خندق میں کھود رہے ہیں کبھی ہنین اور بنی طائف کے اندر تلواروں کی بوچار میں کھڑے ہوئے اشار پڑ رہے ہیں کبھی فتح مکہ میں جا رہے ہیں کبھی بیت رضوان میں حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اپنے اسامہ بن زید کو جھنڈا دے رہے ہیں کہ جاؤ جا کے رومیوں سے مقابلہ کرو کبھی زید بن حارثہ کو جھنڈا دے رہے ہیں کہ جاؤ کے مقابلہ کے مقام پہ جا کے مقابلہ کرو کبھی اکسٹھ سال کی عمر میں آقا مدنی گرمیوں کا تبوک کا ایک مہینے کا سفر فرما رہے ہیں پہلے نبی بھی جہاد کرتے رہے پھر صدیق اکبر آئے انہوں نے ایک دن جہاد بند نہیں کیا پھر فاروق اعظم آئے انہوں نے دس سال میں ایک دن جہاد بند نہیں کیا عثمان دن نورین آئے انہوں نے جہاد کو افریقہ سے لے کے ماورا النہر کے علاقوں تک پہنچا دیا پھر حضرت علی المرتضی آئے باقی اور طالبوں کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے تلوار کو نہیں رکھا حضرت حسن آئے جہاد ہوتا رہا حضرت حضرت امیر معاویہ آئے رضی اللہ عنہ جہاد ہوتا رہا سب سچے لوگ جہاد کرتے رہے امام مہدی بھی آ کر جہاد کرے عیسا بھی آ کر جہاد کرے قرآن بھی جہاد کا حکم دے رب بھی جہاد کا حکم دے بتاؤ جہاد مقدس ہے یا غیر مقدس ہے جب نبی بھی کرے ولی بھی کرے صدیق بھی کرے فاروق بھی کرے عثمان سنورین بھی کرے علی اور مرتدہ بھی کرے سارے صحابہ بھی کرے صحابہ غوث نبی چھوڑ کے جائے جہاد کی خاطر نبی کا ہنجرا چھوڑ کے جائے جہاد کی خاطر نبی کی صحبت چھوڑ کے جائے جہاد کی خاطر جوان بیویاں چھوڑ کے جائے جہاد کی خاطر بیمار بچے چھوڑ کے جائے جہاد کی خاطر بنی بنائی سکارے چھوڑ کے جائے جہاد کی خاطر پکے پکائے باہر چھوڑ کے جائے جہاد کی خاطر جسم چٹائے جہاد کی خاطر سترہ سترہ ٹکڑے ہو جائے جہاد کی خاطر بڑھاپے میں لاٹیاں دیکھ دیکھ کے جائے جہاد کی خاطر تو صاحب ابھی جہاد نبی بھی جہاد زمانے کی ابتدا بھی جہاد انتہا بھی جہاد تو کیا تعلیم اور تمہاری پھونکوں سے یہ جہاد بن جائے گا حرام بجھایا نہ جائے گا میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات اس موضوع کو یہاں بند کر کے اگلی بات شروع کروں حیدرآباد والے تھک رہے ہیں تھک رہے ہیں حیدرآباد والے کل آپ نے چوڑیاں بھی پہنانی ہوں گی عورتوں کو دکانوں میں بیٹھ کے بڑا شوق ہے ان کو بری عورتیں دکان کے سامنے سے گزرے ہیں ان کو کہتے ہیں بیبی آؤ چوڑیاں پہن لو وہ کہتی ہے مجھے بیبی کہاں ہے تو یہ مجھے جوان سمجھ وہ بھی ہاتھ آگے کر کے بیٹھ جاتی بیچاری مردوں کے لیے حرام ہے عورتوں کو چوڑیاں پہنانا آپ وعدہ کریں کہ نہیں پہنائیں گے انشاءاللہ عورتیں عورتوں کو خود پہنائیں بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آئندہ سے مرد عورتوں کو چوڑیاں نہیں پہنائیں گے جہاں جہاں پہناتے ہوں ان کو جا کے منت کرو کہ خدا کے لیے سلسلہ بند کرو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی عورت کی ہتھیلی ہاتھ میں لے گا غیر محرم کی اللہ قیامت کے دن اس کے ہاتھ پہ ایسا انگارہ رکھیں گے جو اس کے ہاتھ کیا پورے جسم کو پھاڑتا ہوا نکل جائے گا اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے تو آپ میں جو کل مصروف ہیں وہ چلے جائیں تاکہ میں اگلی بات شروع کروں اگلی بات بہت اہم بات جو جانا چاہتے ہیں میں انہیں ایک ایک منٹ دے رہا ہوں کہ وہ اٹھ کے چلے جائیں تاکہ آرام کرنے جا کے کوئی نہیں جانا چاہتا جہاد دہشت گردی کب بنتا ہے یہی بتانا تھا نا آپ کو جہاد دہشت گردی کب بنتا ہے ہم اندر کے لوگ ہیں ہماری باتوں کا اعتبار کر لو ہم تمہارے اور ان کے درمیان کھڑکی ہے ہمارے ذریعے سے مسلمانوں آپس میں قریب آ جاؤ جب یہ کھڑکیاں بند ہو گئی ٹوٹ گئی جب تمہیں یہ باتیں سمجھانے والے بھی سڑکوں پہ تمہاری گولیوں کا نشانہ بن گئے ہمیں معلوم ہے بہت ساری بندوقیں ہمارے انتظار میں پھرتی ہیں بہت سارے مسلمان خوش نصیب اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں ماریں گے تو انہیں دو چار پانچ بیس پچاس لاکھ مل جائیں گے مسلمان کا خون بیچنے کے بدلے میں تمہیں مبارک ہو یہ پیسے بھی تمہارے سر پر ہے یہ خون بھی ہمیں اللہ نے موقع دے دیا مسلمانوں تک اپنی بات پہنچانے کا ہماری خواہش ہے ہمارے مسلمان آپس میں نہ لڑیں ہمارے دل کی تمنا ہے مسلمان حکمران اور عوام کی آپس میں جنگیں نہ ہو ہماری بڑی تمنا ہے مسلمانوں کی فوجیں اور مسلمانوں کے افراد آپس میں نہ ٹکرائیں ہمارے دل کی خواہش ہے مسلمانوں کی پولیس اور مسلمان افراد آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے نہ پھرتے رہے مسلمانوں ہم سب ایک رب کے ماننے والے ہیں ایک نبی کے امتی ہے ایک ایک کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں ایک ہی زمزم کا پانی مبارک پینے والے ہیں ہم سب نے مر کے ایک دوسرے کے جنازے پڑھانے ہیں ایک دوسرے کو کفن دینا ہے ایک دوسرے کو غسل دینا ہے لیکن ہم کیوں آپس میں لڑ پڑتے ہیں میری بات کو میری بات کو گٹی میں لے لینا پچپن ملکوں کے حکمرانوں آج مصر کے اندر خانہ جنگی ہے آج الجزائر میں خانہ جنگی ہے آج دنیا کے کئی اسلامی ملکوں میں خانہ جنگی ہے اب پاکستان کو اس خانہ جنگی کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے پاکستان کو اس خانہ تنگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے میری بات سمجھ لینا کہ جہاد ہمیشہ جہاد رہتا ہے حدود میں رہتا ہے مقدس کی حفاظت رہتی ہے اور یاد رکھنا حیدرآباد والوں اپنی گرہ میں یہ بات باندھ کے رکھ لینا اپنے بچوں کو دودھ کی کھٹی میں یہ بات کہنا میں نے یہ بات قرآن پہ نظر رکھ کے کہی ہے یہ بات میں نے رب کے بھروسے پہ کہی ہے دنیا میں کسی کافر نے کسی کافر ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو مسلمانوں سے لڑ سکے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے کافر کبھی ہمارے سامنے سامنے نہیں ٹھہر سکتے ہاں ایٹم بنا لے ہائیڈروجن بنا لے کروز میزائل بنا لے سیٹلائٹ میزائل بنا لے بی پارن تیارے لے آئے جاسوسی تیارے لے آئے ہر چند جائیداد لے آئے کبھی نہیں لڑ سکتے قرآن کا فیصلہ ہے کہ پھر جب بھی میدان میں مسلمان کے سامنے آئے گا اسے عبرت نام شکست ہوگی لیکن مسلمان تب مار کھاتا ہے جب مسلمان مسلمان سے لڑنے کے لیے سامنے آتا یہ قرآن کا نام ہے میری اس بات کے دو جز پہلا جز کافر مسلمان کا مقابلہ آپ کو شک ہے اس بات میں بزرگوں سے پوچھو کہ آج سے بیس سال پہلے جب دنیا کا نقشہ لیتے تھے ایک لکیریں نظر آتی تھی سوویت یونین کیا لکھا ہوتا تھا ہتوڑا تراتی تراتی ہتوڑا نشان ہوتا تھا آج دوبارہ نقشہ خریدو اسلام کا کوئی ملک ہے دنیا میں او میں لطیفہ سنایا کرتا ہوں آپ نے بھی سنا ہوگا گوربا چوک گوربا چوک کس ملک کا صدر تھا سوویت یونین کا بعد میں روس کا بنا تو اس کی وہ حجام اس کی حجامت بنا رہا تھا جب افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی سوویت یونین کی اور مجاہدین جسے ہمارے یہ پڑھے لکھے برگر بھائی روس امریکہ کی جنگ ارشاد فرمایا کرتے تھے کیونکہ ان کی اپنی اصطلاح ہے ان کی اپنی دنیا ہے ان کی اپنے انہیں تو یہ پتا ہوتا ہے کہ ممبئی سے ہالی ووڈ سے کوئی نئی کیسٹ آئی کہ نہیں آئی ڈالی ووڈ سے کوئی نئی چیز آئی کہ نہیں آئی ان کی اپنی دنیا ہے بےچاروں ان کی اپنی سیٹیاں ان کی اپنی مستیاں ہیں نہ انہیں قبر کا پتہ نہ آخرت کا اللہ ان سب کو ہدایت نصیب پر تو جنگ کے دوران حجامت بنا رہا تھا تو کان میں پوچھتا ہے کہ جناب صدر افغانستان کے حالات کیسے تو گربا چوپ نے کہا کہ بہت اچھے ہم فتح حاصل کر رہے ہیں انقریب مجاہدین ختم تھوڑی دیر بعد اس نے پھر پوچھا جناب صدر افغانستان کے حالات کیسے ہیں پھر وہی جواب دی تھوڑی دیر بعد پھر اس نے پوچھا جناب صدر افغانستان کے حالات کیسے گربچوں کو غصہ آیا کہتے بار بار افغانستان کا نام لیتا ہے کیا وجہ ہے اس نے کہا سر سر پہ بال چھوڑے سے ہیں میں افغانستان کا نام لیتا ہوں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو مجھے کاٹنے میں آسانی رہتی ہے اتنا روگ تھا اچھا اب میری ایک بات کی تصدیق کرنا ہم تو ہمیں تو لوگ کہتے ہی ہیں یہ بات اخبار میں چھپ چکی تو جو بات اخبار میں چھپ چکے وہ تو سب کی بات ہوتی ہے نا جب عراق پہ حملے کے لیے حضرت تشریف لے جا رہے تھے کون سے حضرت عراق پہ حملے کے لیے حضرت تشریف لے جا رہے تھے کون سے حضرت تو کہتے تھے چھ بلین ڈالر خرچ ہوں گے دو تین مہینے لگیں گے عراق ختم آج جا کے پوچھو ابھی رستے میں ہم آتے ہوئے حیدرآباد میں تھے بی بی سی سن رہے تھے انہوں نے کہا آج تین اور امریکیوں کی لاشیں تحفے میں روانہ ہوئی ہیں بغداد سے ابھی روزانہ کتنا خرچہ ہوتا ہے پتہ ہے پتہ ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے ڈیڑھ بلین روزانہ خرچ ہو رہا ہے ڈیڑھ بلین ہمیں تو ہمیں تو تین بلین انہوں نے عنایت فرمائے تھے وہ بھی پانچ سال میں دیں گے پتہ نہیں ہم میں کوئی زندہ ہوگا نہیں ہوگا یہ شہادت ہمیں نصیب ہوگی کہ نہیں کہ ہم امریکی ڈالر دیکھ سکیں پانچ سال میں دیں گے ایسا ظالم میں ترسا ترسا کے محبت کرتا ہے اور وہاں کتنا خرچ ہو رہا ہے روزانہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے ڈیڑھ بلین بلین کہتے ہیں عرب کو ڈیڑھ بلین ڈالر روزانہ خرچ ہو رہے ہیں اور اب ایک ایک کی منت ہے تم بھی اپنی فوجیں بھائی آپ بھی اپنی فوجیں بھائی آپ بھی اپنی فوجیں بھائی کیوں کلا تین ڈر لگ دے اب اکیلے ڈر لگ رہا ہے بنگلہ دیش جیسے ملک کی منت کر رہا ہے کہ تم بھی فوج دے دو مجھے وہاں بہادر واہ ہمارے یہاں تو ہمارے یہاں تو پولیس اتنی بہادر ہے ہمارے ایس ایچ او صاحب کھڑے ہیں یہ ایک تھانے والی پولیس دوسرے تھانے کی پولیس کو نہیں بلاتی کہ ہم اپنے علاقے کا مسئلہ خود حل کریں گے ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہوتا نہیں ہوتا ایسا وہ کہتے ہم خود کر لیں گے منٹوں میں کون سا دیر لگتی ہماری پولیس کے لیے کیا مشکل ہے ہاتھی کو مار مار کے اسے کہلوا دیتے ہیں کہ میں پکڑا ہاتھی بکرا گم ہو گیا کسی کا تو انہوں نے پولیس والوں سے کہا کہ بکرا گم ہو گیا وہ گئے جنگل ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا کوئی نہیں ہاتھی پکڑ کے لے آئے انہوں نے کہا یہ تو ہاتھی ہے بکرا نہیں ہے کہا سر آپ خود اس سے بیان لیں سے پوچھا تو کون ہے کہتے میں بکرا ہوں میں بکرا اتنی کٹائی لگائی اس بیچارے کی کہ اس کو بھول گیا کہ میں ہاتھی ہوں یا بکرا خود بیان دے رہا کل امریکہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فوجیں دو تو اس کو خدا ماننا چاہیے اب ہمارے لیے خدا مانو گے اسے سپر پاور مانو گے کہو سپر پاور کون ہے نہیں مانیں گے کسی اور کو نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے ایک اللہ کو مانا ہے ایک اللہ کو مانا ہے اسی کو مانیں گے جتنی گولیاں سینے پہ برسانی ہے برساؤ ایمان دل سے نکلنے والی چیز نہیں ہوا کرتا ہے میں نے دو جملے کہے پہلا جملہ میں نے کہا کہ کافر مسلمان سے نہیں لڑ سکتے کسی ماں نے بچہ نہیں ڈرا دو مثالیں میں نے دے دی سوویت یونین مارا گیا ختم ہو گیا اور آج یہ وہاں پھٹا ہوا ہے نکل نہیں سکتا کہتا میں تو آنا چاہتا ہوں کمبل نہیں چھوڑتا مجھے پھٹا ہوا ہے وہاں جا کے اب دہشت گردی کیسے ہوتی ہے جب کافر دیکھتے ہیں کہ مسلمان نہیں سنبھر رہے وہ ہمارے مسلمانوں کو ڈراتے ہیں کہ اپنے ان مسلمانوں کو مارو پکڑو انہیں دلیل کرو رسوا کرو انہیں تھانوں میں ڈالو جیلوں میں ڈالو انہیں قتل کرو اغوا کرو اگر تم نے انہیں نہ مارا ہم تمہارے ملک تحت نہت کر دیں گے ہم تمہاری امداد بند کر دیں گے ہم تمہیں دہشت گرد دہشت گرد ڈکلیئر کر دیں گے وہ ڈراتے ہیں ہمارے حکمرانوں کو ہمارے حکمران گھبرا جاتے ہیں جنڈے لے کے لاٹیاں لے کے بندوقیں لے کے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مقابلے صفائی کرنے پہ آ جاتے ہیں مسجدوں کا تقدس پامال ہوتا ہے مدرسوں کا تقدس پامال ہوتا ہے مقدس شخصیتیں پامال ہوتی ہے شیخ احمد یاسین پر جب اسرائیلیوں نے حملہ کیا شیخ بوڑھے آدمی ہے اسی سال عمر ہے کانوں سے سن نہیں سکتے آنکھوں سے مشکل سے دیکھتے ہیں اپنے پاؤں پہ چل نہیں سکتے مگر مسلمان اپنی مقدسات کی حفاظت کرنا جانتے ہیں شیخ احمد یاسین کو خراش آئی اسرائیل پورا بمبار حملوں سے کوج اٹھا مسلمان اپنی قیادت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اپنی قیادت کا انتقام لینا جانتے ہیں جب مسلمان مسلمان کے مقابلے میں آتا ہے اس پر ظلم کرتا ہے اس پہ زیادتی کرتا ہے جہاد دہشت گردی میں بدل جاتا ہے نہ ادھر حدود رہتی ہے نہ ادھر حدود رہتی ہے مسلمان ایک دوسرے کی گردنے چاٹتے ہیں اور کافر دور سے بیٹھ کے سیٹیاں بجاتے ہیں آپ کو کتنے کہا کہ آپ ان کے تھانے دار ہیں جمالی صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں یا امریکہ کے جی ہمارے امریکہ کے ہیں وہ کہتے ہیں میرے خیالات اب بش سے ملنا جلنا شروع ہو گئے تو پھر ایسا کرو بش کو یہاں لے آؤ اسی کو ہمارا صدر بنا دو بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ حضرت میرے حکمران بھائیوں جتنی گولیاں ہیں مار دو ہمیں خدا کی قسم تم ان ملکوں کو برباد کراؤ میں ایک چوکی پہ رکا پولیس چوکی پہ نماز پڑھنے کے لیے پولیس والے بھی نماز پڑھ رہے ہاتھ اٹھا کے نماز کے بعد دعا کر رہا ہے اللہ میرے گناہ معاف کر میری نماز قبول کر میں نے کہا یہ بھی میرا بھائی یہ بھی میرا بھائی امریکہ کیوں مجھے اور اس کو لڑانا چاہتا ہے جو پولیس میں بھرتی ہو رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں نا کوئی آپ کا بیٹا کوئی آپ کا چچا کوئی آپ کا زاد یہ کوئی جاپان سے تو نہیں ہے نا کیوں غیروں کے اشاروں پہ اپنوں کی گردنیں ناپی جاتی ہے کیوں غیروں کے اشاروں پہ اپنوں کو تنگ کیا جاتا ہے آپ امریکہ کو صاف کہہ دو کہ خود اپنے مسائل سے نمٹے وہ ہمیں کیوں اپنا تھانے دار اور ہمیں کیوں اپنا کرائے کا قاتل بنانا چاہتا ہے کیا اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ آپ اسے منہ پہ کہہ دو کہ تم اپنے معاملات خود نمٹ تمہیں موت کا اتنا ڈر پڑ گیا تو یاد رکھنا موت نہ وقت سے پہلے آتی ہے نہ وقت آنے پر موت ٹل سکتی ہے سدام نے بھی بہت چاپلوسیاں کی تین لوگوں کی لیکن جب ناراض ہو گئے اسی کے خلاف کھڑے ہوئے آج اس نے جہاد کا اعلان کیا تو آسمان کا رب اس کی حفاظت کر رہا ہے کل تک وہ اس کی چاپلوسیاں کرتا رہا نہیں چھوڑا اس کو نہیں چھوڑا انہوں نے تمہیں کیا چھوڑے کیوں خدا کو ناراض کیوں نبی کو ناراض کرتے ہو کیوں ان غریب مجاہدوں کے گھروں پہ چھاپے مارتے ہو جن مجاہدوں کا مقام یہ ہے کہ جب انہیں کوئی ستاتا ہے کمز العمال کی روایت ہے جو مجاہد کو ستائے گا اللہ اس سے ایسے ناراض ہوگا جیسے اس نے کسی نبی کو ستایا ہو دیکھ لو حدیث کی کتاب چل کسی فوجی پہ ہاتھ اٹھانا اس ملک پہ ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے مجاہد اللہ کا فوجی ہے جو اس پہ ہاتھ اٹھاتا ہے وہ گویا کہ اللہ پاک کی خدائی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے ان مجاہدوں نے کیا کیا نہ یہ چوری کرتے نہ یہ ڈانچہ مارتے ہیں نہ یہ ملک میں موجود اقلیتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں نہ یہ کسی سے بھتہ لیتے ہیں نہ کسی کی گردن پکڑتے ہیں مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں سامنے آ جائے گردن جھکا کے ان بہنوں کے چہروں کی حفاظت کرتے ہیں کشمیر میں جا کے اپنی جانوں کے سودے کرتے ہیں افغانستان میں جا کے کفر کا مقابلہ کرتے رہے سوویت یونین کو اس ملک میں نہیں آنے دیا یہ قرآن کو زندہ کرتے ہیں یہ نبی کی حدیثوں کو زندہ کرتے ہیں یہ تو اس قابل تھے کہ ہمارے حکمران ان کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھا کر اپنے ہاتھ برکت کے لیے لے جاتے الٹا ان کے خلاف کھڑے ہوں گے جب وہ ان کے لیڈروں کو ماریں گے جب وہ ان کو تنگ کریں گے پھر یہ بھی غصے میں آئیں گے ایک وقت آئے گا آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے جب تنظیمیں نہیں رہیں گی جب دفتر نہیں رہیں گے جب قیادت نہیں رہے گی جب سنبھالنے والے نہیں رہیں گے جذبات تو دل میں ہوں گے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا یہ بھی مقابلے پہ آئیں گے اور آسمان کو خوبصورت منظر دیکھے گا کہ دونوں طرف سے گولی چل رہی ہوگی چلانے والا بھی مسلمان مرنے والا بھی مسلمان خدا کے لیے میرے اس ملک کو جسے لاکھوں مہاجروں نے اپنا خون دے کے حاصل کیا تھا آپس کی جنگوں میں مت کرو امریکہ سے کہہ دو کہ اپنی کھال کے اندر رہے کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے اسے القاعدہ پکڑنی ہے خود پکڑے یہ ہماری پولیس اس لیے نہیں ہے کہ تمہیں القاعدہ پکڑ کے یہ اس ملک میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اگر یہ ان کی کریں گے خدمت قیامت کے دن خدا ان کی صفوں میں ان کا کرے گا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے حدیث میں لکھا ہوا ہے جس کا بازو جس کے لیے استعمال ہوگا اسی کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے نا اس نے جس کی گن جس کے لیے استعمال ہوگی ایک کی گن رب کے لیے استعمال ہو رہی ہے دوسرے کی گن امریکہ کے لیے استعمال ہو رہی ہے مسلمان تیری ماں نے تجھے اس لیے دودھ پلایا تھا تو نے کعبہ کو اپنا قبلہ اس لیے کہا تھا تو نے محمد کو اپنا نبی اس لیے کہا تھا کہ تیرے قوت کافروں کی کرائے کے لیے استعمال ہوگی بند کرو اس کھیل کو بند کرو اس کھیل کو ہمیں پتا ہے ہماری ہمارے قتل کی فہرستیں بنی ہوئی ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کسی کے قتل کا مر کے ہم رب کے پاس جائیں گے اور رب کی ذات کے پاس جانا کوئی بری چیز نہیں ہے میٹھی چیز ہے تمہیں اپنی محبوبہ سے ملنے کا شوق ہے تو ہمیں اپنے رب سے ملنے کا شوق ہے لیکن خود سوچو تم نے بھی تو مرنا ہے تم نے سمجھ رہے آپ جہاد دہشت گردی کب بنتا ہے جب مسلمان خود کافروں کی طرف سے آگے کھڑا ہو جاتا ہے ان کو کہو تمہاری دشمنی طالبان کے ساتھ تم خود پکڑو طالبان کو جاؤ پکڑو ہمیں کیوں کہتے ہو ہم تمہارے کو نوکر ہیں تمہارے باپ کے نوکر ہیں ہم نے طالبان پیدا کیے ہیں القاعدہ ہم نے بنائی ہے ہم نے تمہارے یہاں سے گیارہ ستمبر کے اٹیک کرنے والے ہم نے بھیجے تھے آپ کو پتا گیارہ ستمبر کے اٹیک کرنے والے کون تھے پتا پتا ہے آپ کو انیس انیس کے امریکی شہری تھے سب کے پاس پاسپورٹ تھے اور میں مانتا ہوں وہ مجاہد لیکن تھے تو تمہارے ملک کے شہری ہمارے ملک کے شہری تو نہیں تھے نا تم نے انہیں ستایا تم نے جا کے کھانا کھانا بھی قبضے کی کوشش کی تم نے مسجد نبی کے گرجا کے مورچے بنائے انہیں غصہ آیا انہوں نے تمہیں مارا تم دوسروں کو مارو اور تمہیں کوئی نہ مارے ایسا دنیا میں نہیں ہوا کرتا ہے جیسے کرو گے ویسے بھرو گے انشاءاللہ یہ مسلمان قوم ہے یہ نہیں ہے کہ تم انہیں مارو گے یا ہاتھ جھکا کے بیٹھیں گے یہ چند بریف کیس اٹھانے والوں کو مت دیکھو اس امت میں بڑے بڑے شیر پڑے ہوئے ہیں تم انہیں چھیڑو گے رب کعبہ کی قسم تمہیں سوا شیر کا جواب دیں گے سامنے اور دیتے ہیں کہ نہیں دیتے پھر چیختے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا تم تو بڑے شریف ہو گئے تم پہ کچھ نہ ہو خود پکڑنا چاہیے نا ان کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہمارے ملکوں میں مداخلت کا حق ہے کسی کو نہیں اگر کرو گے تو پھر جی ہاں دہشت گردی بنے گا اور یہ بھول جاؤ ایک بات ایک بات ساری دنیا والے بھول جاؤ کہ تمہارے مارنے سے تشدد کرنے سے تمہارے ہتھ کنڈوں سے کوئی جہاد سے بعد آ جائے گا یہ بھول جاؤ تم جتنے کافروں کے وفادار ہو مجاہد اس سے زیادہ اپنے رب کے وفادار ہیں چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو بات تم میں سے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ امریکہ سے یاری چھوڑے گا نہیں چھوڑتے تو ہم کیوں رب سے چھوڑیں گے تم پکے یار اور ہم کچے یار ایسا کرو تم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان اپنے ملکوں کو امن سے بھر دیں دین سے بھر دیں سکون سے بھر دیں تو طریقہ یہ ہے تم بھی جہاد کرو ہم بھی جہاد کرو نہ تم دہشت گردی میں آؤ نہ ہم دہشت گردی میں آئے نہ کسی اور کو دہشت گردی کی طرف لے جاؤ تنظیموں پہ پابندی مت لگاؤ یہ مجاہدوں کو مسلمان بناتے ہیں بڑے بڑے چرسی نشائی زانی بدکار ڈاکو ان کے ہاتھوں پہ توبہ کر کے اللہ کے بلی بنتے ہیں یہ علاقوں میں امن قائم کرتے ہیں میں میں پورے ملک کے کے تھانوں تھانوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ چلے جاؤ تمہیں مجاہدوں جرائم نظر نہیں آئیں گے بجلی کا بل تک چوری کرنا حرام سمجھتے ہیں ریلوے میں بغیر ٹکٹ سفر کرنا حرام سمجھتے ہیں کسی مسلمان کا ایک روپیہ لینا اپنے ذمے حرام سمجھتے ہیں کسی مسلمان پہ ہاتھ اٹھانا حرام سمجھتے ہیں ان کی تنظیموں پہ پابندی مت لگاؤ یہ یہ زمین کی برکت ہے ان کی برکت سے تم پر بھی عذاب نہیں آتا ورنہ راتوں کو جب زنا کے دلال گلی گلی کوچے کوچے مائیں بہنے بیچتے پھر رہے ہوتے ہیں جب تمہارے مالداروں کے کتے مکھن کھا رہے ہوتے ہیں اور غریب کا بچہ دوائی کے بغیر مر رہا ہوتا ہے جب تمہارے تمہارے جاگیرداروں کے گھروں سے ہاریوں کی لڑکیوں کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جب تمہارے بڑے بڑے گدی نشینوں کے ہاں چھوٹے چھوٹے لوگوں پر سن کیا جا رہا ہوتا ہے جب سندھ کے وڈیروں کی جیلوں میں ہندوؤں کو بند کر کے رکھا جاتا ہے ان سے بےگار جاتی ہے وہ بےچارے مسلمان ہونا چاہتے ہیں کہتے ہیں ان کو مسلمان مت ہونے دو اس لیے کہ یہ مسلمان ہو گئے تو ہماری بگاڑ نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب آتا ہے جب تم سور اور سور اور بندر لڑاتے ہو جب تم کتے اور ریچھ لڑاتے ہو اللہ کا عذاب آتا ہے جب تم جانوروں پہ ظلم کرتے ہو انسان ان کو اور میں ایک وعدہ حیدرآباد کے ان ہزاروں مسلمانوں سے لینا چاہتا ہوں جہاد مسلمانوں پہ نماز روزے کی طرح فرض ہے مانتے ہیں آپ لوگ جہاد قرآن کا حکم ہے مانتے ہیں آپ لوگ آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں میں آپ کو کہیں جانے کا نہیں کہتا وہ نصیب والے جاتے ہیں قسمت والے جاتے ہیں ہر کسی کو بھرتی نہیں کیا جاتا پولیس میں بھرتی کے لیے جاؤ چھاتی کا یہ وہ دیکھتے ہیں ربی جنت کی بھرتی کے لیے بہت کچھ دیکھتا ہے ہر بد نصیب کو یہ رستہ نصیب نہیں ہوتا قسمت والے یہ رب کے سپاہی بنتے قسمت والے قسمت والے ایک وعدہ تو کرو کہ جہاد کو رب کا حکم مانو گے عبادت مانو گے اور جہاد کی مخالفت نہیں کرو گے یہ وعدہ کرتے ہو جو اللہ کے لیے گواہ بنا کے وعدہ کرے وہی ہاتھ کھڑکتے تھے اللہ خوش رکھے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے اس وعدے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کی مخالفت کے جرم عظیم سے ہماری حفاظت فرمائے موجود علماء میں سے کوئی دعا کرائیں گے سب حضرات دعا لے کر جائیں اس لیے کہ اتنی محنت سے بیٹھے ہیں تو دعا لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا علماء میں سے درخواست دیں کہ کوئی دعا فرما دیں